اللہ فرمائے گا تم میرے سامنے جھگڑا نہ کرو اور یقیناً میں تو پہلے ہی تمہیں عذاب سے ڈرا چکا تھا